نے دوسرا جگ استعمال کر لیا بنیا ہوا تو پھر یہ یہ بےمان ہو ہو تجارت بند کرو گل میں اصل سمجھانی ہے جی مثال پہ دینا وہ ایک دیوار تے میں لکھیا پیا لکھے پیا منڈی والے پاسے میں گیا منڈی احمد آباد قدرتی اتنے رک گئے ہاں۔ دیوار تے لکھے پیا انڈیا سے تجارت پاکستان سے غداری میں جناب ایک گل تو دسو کی میں لکھو جو خطریوں کی فلمیں دیکھتا ہے وہ خطری ہے جی۔ آدھا مولی صاحب زلفا دیکھ کے سمجھا ساڈا ہی کوئی لشکری مشکری ہے ہے بھی آدھا صاحب جی لکھ دئیے تو خطری ساڈے نکل آنے ٹھیک جی لکھیے جو فلمیں دیکھتا ہے خطریوں کی وہ خطری ہے تو آخر جی خطری پھر ساڈے چو نکل آن گے تو اسی کس طرح بچا تو میں کہ پھر خدا دا خوف کرو لوگوں ڈرامے بازی کیوں کر رہے ہو یعنی ہوں شریعت روک رہی ہے کافر دا دا دا طرز زندگی او او عمل نظام او دا قانون او دا لباس یہ چیزاں نال نال او لے رہے نے جی, جی۔ انہاں بے ایمانی نہیں ہوندی جی انڈیا دا جگ استعمال کر لیا پانی پیتا تو پھر اسی بے ایمان ہو جاؤں یا انڈیا دا آلو کھا کے بے ایمان ہو جاوا کیسی بدتمیزی ہوں شریعت جڑی شاید روک رہی ہے وہ اجازت دے رہے ہیں جس شریعت اجازت دے رہی ہے اس تو روک رہے ہیں یعنی پٹھا کام شروع ہے پھر یہ تو خیر آپس شہید ہو گیا سارے سمجھایا جدو انڈیا کی گل کر ریلی چلیے شودا مسجد تو گئی ہے واہ بارڈر تک کہ جی جی ریلی کٹ رہے افسے تک جا رہے ہیں میں کہ ہے دسو کدھر سفر کر رہے ہو جی انڈیا والے پاسے میں کہ دسو مسلمانوں دا دی حکومت اسلامی ہندوستان چ انڈیا خطریاں ختم کیتی یا انگریز اہ جی انگریز میں کہ جی ساڈا نظام تعلیم کس ختم کیتا ہے اہ جی وہ بھی انگریز میں کہ جی ساڈے قاضی مفتی بیٹھے سن انہوں نے لا کے پھانسیاں تے کس چاڑیا ہے جی انگریز میں کہ جی ساڈا لباس کس بدلیا ہے جی انگریز میں کہ تہاڈا دماغ ٹھیک ہے ہر شے انگریز خراب کیتی ہے میں کہ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਤਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਫਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੋੜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੋਂ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ کوئی اس طرح ماحول بن جاتا جاتا ہے ہے ہے اسلام اسلام اسلام آ تو تو تو پھر پھر بھی بھی تجارت تجارت کرے کرے کرے گا گا گا گا وہ وہ وہ نہیں نہیں ختم ختم ختم کرو کرو کرو حکومت میں تاں لیکن ماڑی جی دی دی گل گے اگر غلبے انگریز جو کچھ کر رہا سارا بلکہ انہیں چھٹی تک برداشت نہیں سی وہ چھٹی بھی ختم کرا کے ہٹیا جمعے انج اس کیتا یعنی خطری جڑا ہے وہ اس درجے دا نہیں کہ مسلمان نال اسلام دے بدلے تجارت کرے انگریز اسلام دے بدلے تجارت کر رہے اس چھٹی ختم کیتی ہے انہوں دا لباس ختم کیتا ہے انہوں دی تعلیم ختم کیتی ہے انہوں دا قانون یعنی اس بدلے کر رہا ہے کسی علاقے بھی تھوڑی جی دین دی گل اٹھے تو بمباری کر کے اتنے پھر وہ اپنے محلے چ لے سارے علاقے نو کر لیا ہوں امریکہ نال کوئی تجارت امریکہ سے تجارت پاکستان سے غداری کا کوئی جملہ نہیں ہوئے گا ہوں اسلام آدھے جی تجارت اسلام دے بدلے بھی نہ کرو ہوں اسلام دے بدلے تجارت انگریز کر رہا ہے تو اسلام دے بدلے چ نہیں کرتا خطری کردے خطری کا مطالبہ کیتا اسلام دی گل نہ کرو پھر میں کرنا چاہیے جو خطریاں نال نال کرو کرو کرو نہ نہ بے نام ہی نہیں ہر ختم کر کے چلے گئے یعنی پٹھا دماغ اس قوم کا جس تو شریعت روکنا اس طرح آخنا کرو شریعت روک دی ودا قطع نہ لو تعلیم نہ لو کوئی انہوں نے تہذیب کی گل نہ لو وہ لے رہے نے ਖਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਿਆ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਲਓ پیر صاحب نہیں فرمایا ذرا مخطط برد برد یمن یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجن وہ کیڑی ہے یمنی چادر مخطط خط کشیدہ چادر نہیں ہوں لکیرا بجی ہوئی چادر سی آپ استعمال فرما رہے ہوں یمن دیا کافر کی چادر بنی نوی استعمال فرما رہے ہیں لیکن یمن دیا کافر کی آپ کر رہے نہ کسی دے رہے ہیں ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਜੁਮਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸੌਦਾ ਸਾਦਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਸ ਫਸਾ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਦਰ ਅਲ ਬੈ ਹਜ਼ਾਲਕਮ ਖੈਰ ਵੀ ਬੈ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਛੋੜ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਟੋਰ ਪਾਉ ਦੀ ਜੁਮੇ یہ کافلا شام چی شام دیا دفران تجارت کر کے لیکن اے صرف اتنا حکم آیا کہ جمعے دے وقت جمے کرو خریدو فرخت کافر دے وقت اے نہیں نہ قرآن دی آیت نہ نبی پاک نہرمایا یہ تو کافر پہ آدھے خبردار ساری زندگی یہاں کو سودا نہیں لینا ساری زندگی انہوں کو شہ نہیں خریدنی یہ فرمایا نے وقت صرف کیوں ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਦਲੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ دین ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਜਾਰਤ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਚ ਹਰਜ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ جیڑی شاید شریعت اجازت دینی ہے تسی روک رہے ہو تو شریعت روک رہی ہے خود کر رہے ہو شریعت روک رہی ہے کافر دے لباس تو تو دی دی تعلیم نظام تو خود کر رہے ہو جیڑی شاید اجازت ہے فروخت دی تو تسی روک رہے ہو تو کون مند ہوئے جس تو رسول اجازت شاید روک رہی ہو دی وہ منع فرما نے اس شاید تسی اجازت دے رہے ہو جس آپ اجازت دے رہے نے اس تو روک رہے ہو تو سکتا کتوں کے مند کیوں ایک وجہ وجہ یہ ہے کہ کافر دی تعلیم و تربیت حکومت ہوئے ہوئے تو ذہن ذہن ذہن ذہن دل دل دماغ دماغ وہ نہ لے خطریاں کے کے متحت متحت رہ رہ محتاطی جب تک ختم نہیں نہیں گا مسلمان کدے غلامی پر صحیح گل سوچ نہیں سکتا ہاں۔ لالچی بندہ ہوں کسی بےمان تو ذرا جتنی امید وہ صحیح گل سوچ نہیں سر دس کتنے پکی گل سلطان سلطان محمود ٹیپو جس غداری آپ چاہ تک بھی قتل ہو گئے جی ہاں۔ ہاں۔ جی۔ میر صادق تو بنگال سینا بنگال ہے وہ قتل ہو گیا جو اس اس بار غداری کی تھی جو میں ذرا چار دن انگریز نہ رہ کے تو اس چار دن ہی نہیں دیتے دو دنوں تو پہلے پہلے قتل کر چھوڑے لالچ ہے نا لالچی بندہ نہ صحیح گل سمجھ سکتا سکتا ہے ہے نہ نہ سن کسی نے دس سکتا اس قوم انگریز لالچ پایا ہے لالچ شاید پایا کہ اس لالچ آ کے نہ اسلام چھوڑیا نظام چھوڑیا ہر شہر چھوڑ دیتی اسلام نے صرف لالچ کیوں اگر کی کوئی شہ نہیں صرف لالچ یہ قوم جو اتنا عرصہ انگریز پیچھے گئی ایمان نال نال دسو کسی شاید پوری پئی ہے ہے آسانی مکان بنا لیندے ہن اس طرح ہر شاہی جی، ہاں، وجہ صرف لالچ ہے دیندا کچھ بھی نہیں بدلن واسطے پاگل تر لگے رہا مالا روم لکھا جنگلی جی، نا ٹگا ٹگا لفظ چل جی۔ جنگلی جڑا ہے جاوے جاوے لومڑی ویکھیا پچھوں شرمگاہ دی دی سام شرم سمجھا کوئی شے ہونے ڈگ دی کھا پی کے موجاں کرنی وہ اگے ساری دیہی سفر کردار تو پیچھے ساری دیہی سفر ہاں, ہاں۔ جدو شام ہوئی وہ بہ گیا شاید لبھی کوئی نہ والی کوئی نہیں یہ پچھو ناکام واپس چلی گئی منہ چاہ کے لگی پھر بیچاری پاکستان کو اس قوم بچاری دا یہ مسئلہ ہے یہ حکمران تے انگریز پیچھے پھر یہ فردیں کچھ لبد ہے ہن کچھ لبد ہے ہن کچھ دین دین کچھ دین وہ کوئی ٹائم والی شاید ہے نہیں وہ کے کملے پیچھے میں پاگل ہوئے پھر سارے اگیا اگیا اگیا اگیا اگیا نعرہ نعرہ تکبیر رسالت رسول نعرہ تحقیق مناظر اسلام سید مراتب علی شاہ صاحب مناظر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد پیر محمد شفیع صاحب زندہ باد آستانہ عالیہ گولنا شریف زندہ باد آستانہ عالیہ محربا شریف زندہ باد ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕਾਫਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ووٹاں پھردے رہن نا جی پیچھے جی جی جی جی تے کیڑیاں حکمراناں بھیجیاں نے نال بس لالچ وزیر ہے ہے فلانا او بس خیال پے رہندے نے ہر ویلے کوئی شے ویل پنڈ کوئی شے شاید دتھی کوئی سٹے میرے اللہ تو میرا دیوار ہے تیرا پیالہ پار دیتا ہے کوئی آئی شاید قوم تو بچاری میں نچن جو گیار ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ- ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਛਿਲ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ نہیں ਤੇ ਫਿਰ ਸਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਲਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ملتان والے پاس زرداری کیا دورے دورے تھے اتے تے جدو گیا تے تے اتے ایک ایم پی ڈیرے جلسے تو بعد آیا بیٹھا اتے ستر اسی آدمی اور آخر لگا جی کروڑا تربا روپیہ باہروں آ رہے واسطے میں صرف قوم دی خدمت مصروف اس وقت تے مشکل بندہ بیٹھا ہوا روپے تو پتہ نہیں اٹھارہ کٹتا اس لیے پانچ روپیے وہ سن سارے مجموعی طور ہوں ہوں یہ یہ حالت ایمان نال دسو روپے نہیں نہیں چھوڑ دے دے گا گا اس اس قوم قوم تو پاگل ہے ہے ہے گنجے چار سارے پچھو لانتا کھڑے جی جی کہ نے کہا پیا شاہ جی سارے جان دیا لانتا گنجے تے پین میں کہ ووٹ پاندے رہے ہو جی ہاں جی میں کہ پھر ادی ادی کر لو ساری کہ مومن مومن جڑا وہ ایک ایک سوراخ سوراخ دو دو باری باری نہیں کھانا یہ یہ حدیث پاک نے نے فرمایا ایمان نال دسو نا جتنی سیاسی پارٹیاں مثال دے طور تے مسال والی پارٹی گنجی اگے انہاں لوکاں نا اہل تے ناکام سمجھ کے پہلے کئی واری انہاں نوں اتار چکے نے کہ نہیں اتار چکے نے نا تے پھر دوبارہ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦ ਔਰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੰਜਾ ਉਹ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਮਨ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ 8 ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਡੰਗ ਖਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਮਾਨ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ جڑے بندے نو دس دیندی ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے بے ایمان اے تہاڈا خیر خواہ ہے تہاڈا دشمن ہے ہے اے اے دے دے اسلام اسلام دی دی گل گل نہیں لیکن ایمان تے اس قوم نو کوئی شے انج دی نہیں لبدی جڑی دسے انہاں نو یہ لوگ تہاڈے جڑے دشمن نے تہاڈے کچھ نہیں لگدے تہاڈے خیر خواہ نہیں کوئی ہے انج دی شے اس قوم نو لبھی نہیں معلوم ہے ایمان کوئی نہیں یہ ایمان ہوندا ضرور انہوں نے رانمائی کرتا اللہ ولی یخرجہم من الظلمات الى النور فرمایا اللہ مومنوں دا امدادی ہے مددگار ہے انہاں نوں اندھیرے چوں کڈدا ہے روشنی والے پاسے لے جاندا اندھیرے مومن آ سکدا پر رہ نہیں سکدا ہاں، مومن ہو سکتا ضرور نکلے گا جڑے اتنا عرصہ گزر چکیا ہجے تک اندھیرے وچ نے پتہ چلیا نہ جی ایمان نہیں ہاں۔ یہ ایمان ہن کئی کئی نسلاں مک گئیاں نے قبراں چ پہنچ گئے نے لیکن روشنی والے پاسے نہیں گئے پتا چلے ایمان نہیں ایمان ہوں تو ضرور ہوں مہربانی ایمان جہا ایویں نہیں آتا مثال طور ایک شہ اتنی محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے کوئی چھ سات چار دیواریاں بنایا پیندی اگر کوئی بندہ آخ جی میں ایک دو ٹا دینا کوئی گل نہیں تین ٹا دینا چار ٹا دینا پانچ ٹا دینا وہ ایک ٹہندی رہے گی وہ شہ غیر محفوظ ہوتی رہے گی آخر ختم ہو جائے گا اسی طرح جڑا مسلمان دا ایمان ہے نا یہ صرف ایمان کوئی انج دی چیز نہیں جو اکلی رہندی ہے دے بھی چوکیدار محافظ نے یہ دیاں دیواراں نے اگر وہ قائم تے ایمان رہے گا اگر وہ قائم نہ رہنے تے ایمان ختم ہو جائے مثلا عمل ہے پہلے اعتقاد ہو گیا نا اعتقاد جڑا ہے وہ اتقاد جی نہیں تحفظ دی خاطر عمل ہوئے گا ایک ہے پھر تفصیل مثلا نماز ہے پردہ ہے حلال ہے کفر دی مخالفت یعنی اس نظام دی ہر جز دی مخالفت کیتی جائے اپنی مسلحت نہ ویکھی جائے دی مخالفت کیتی جائے انج تو کفر دی مخالفت ایمان دا حصہ ہے نا داخل ہے یعنی اپنی دنیاوی کسی چیز نو ترجیح نہ دیتی جائے مسئلے کا شکار ہو کے دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرے بلکہ دین نو ترجیح دے غیرت ایمان اے ایمان ہو گیا غیرت جرت اے نماز اے ہلال ہے پاکیے اتفاق موملی آپس یعنی کئی چیزاں کٹھیاں ہوں نے کٹھیاں رہن پھر ایمان مسلمان دا مضبوط ہاں جی۔ ایک ایک چیز اگر دے جاواں گے دیوار ڈگدیاں جان گی کمزور جان گی عمل کٹ دیتا ہے جی دل لوگ جی اللہ جانے جنت چھ جانا ہے عمل ہے نا لوگ گلا کرتے جی، جی، گل یا یہ گل گے جی جی یہ یہ اللہ اللہ ہی جانے کینو بخشنا ہے اگاں ہی جا کے پتہ لگنا ہے پتا نہیں جی اللہ کہ کام چاہ دیے برا کام کر رہا گل کرو یہ کیوں کر رہا ہے جی اللہ جانے اللہ کہ راجی یہ کافر گلا قرآن فرمان نے رسول میں را دیں یہ کام کرنے والے جنت جان گے ایسا لوگ ہونی ہے یہ بندہ گل کر سکا دین تو بالکل بےخبر کافر بندہ ہوا مومن پتا ہے اللہ کہڑے کام چی نہیں پتا اللہ شراب راضی نہیں ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ہاں ਜ਼ਨਾ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ بے شک ਹਰਾਮ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ہاں ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਗਿਆ سبحان سبحان ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ- ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ اللہ وہی گل اچھی لگتی ہے ہے جس طرح رسول خدا فرما گئے کرو ہاں جی جی جی ہوں ایک بندہ سود سود کھانا پیا تھی آدھے آدھے جی حرام وہ اللہ جی اللہ جانے نو کیڑا کام کیڑی ادا پسند آ جائے کر نا لوگ جی ہاں۔ انہوں آخو جی الا نوی دا پسند نے جنہ دا رسول حکم فرما کما تو رسول روک گئے نے یہ یا داوا اللہ دی بارگاہ چ پسند نہیں یہ گل ہے سٹی کو بادشاہ سفر پہ سن یاد ہی میں گل کی آخ لگا جی مولی سا تتا جد نہیں مارا فلم ویخ جائیے فلم پی ویکنی جدر جائیے میلے ٹھیکے جی میلے ٹھیکے جارے جھوٹ کدی نہیں مارا تتا سچ آخنا الادی نشانی آدی ہے یعنی ویک گل شنی پہ کر دے جیڑی برائی کرنی ہے پھر اقرار بھی کرنا ہے تو الیائی بھی ثابت کرنی ہے اوکے اوہی مبہم ذہن رکھنا بند رکھنا پتہ نہیں اولیاء ایویں ہوندے اللہ انہاں گلاں وچ راضی ہے صرف سچ ہی آکھنا ہے بس ہاں اللہ انج نہیں راضی اللہ اس کام چاری ہے جس رسول فرما گئے رسول فلم تو روک گئے تو روک چ رہا میں برائی تے جا رہا ہوں لوگوں دس رہا ہوں ہوں ہوں میں میں جا رہا تو سچا میری پوچھا میں میں سچ کیا ہوں جنت کرنی بھی برائی ہے بھی والا رکھنا تے پاگل والا کام یہ والے بندے دا کام نہیں نا ایمان والے بندے دا کام ہے کا پاگل دا کام ہے برائی کر کے اپنے بارے پھر گمان رکھنا کہ میں پتہ نہیں درجے تے بیٹھا پاگل دا کام ہوں یہ بچاری قوم دا کا حال ہے ہوں میں میں آخیا آخیا بھولے نال کی گل جی اللہ دے ولی جدو زہر ہوں میں اٹھ بیگ جد بس چ بیٹھا جی جنگل چ نکل اچھا کیوں میں کہ اللہ دے ولی جدو زہر ہو جاندے جاندے جاندے نے پھر جنگل جنگل چ چ نکل نکل ہاں تیری میں کہ زہر ہو گئی تو تفا اٹھ میں کہ جنگل چ میں کہ نکل تو لے پھر چپ کیتا میں کہ توبہ کر تیرا دماغ ٹھیک اے خیال دماغ ہن تسی ایمان نال دسو کہ جڑی ایمان جڑا ہے وہ بندے نو راہ دیندا ہے روشنی دیندا ہے یہ کام اچھا ہے برا ہے کرو یہ نہ کرو تو ساری بیچاری قوم اللہ پرتن کہڑے کام راضی ہے اللہ اسے کام راضی ہے کافر دا نظام تے قانون نہ ہون دا نظام تے قرآن ہن پتہ نہیں کتنی واری یہ قوم ڈنگ کھا چکی اور یقین کرو کوئی اتنے پاگل ہو کے رہندے نے اتنے مست ہو کے رہندے نے کہ جو کافر ول فتنہ بھیجے ਉਸ ਨੂੰ ਬਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਆ تحقیق مراتب علی شاہ صاحب باد مناظر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب باد مناظر اسلام پیر محمد شفیع صاحب آستانہ عالیہ گولڑا شریف باد آستانہ عالیہ آباد شریف زندہ آباد تو سب تو پہلا کام یہ مسلمان واسطے کہ اے اگر اچھائی برائی دی تمیز نہیں ہوندی نا تو سمجھو ایمان نہیں ختم ہو چکے ہوں ایک ہور مثال دینا کہ اکل والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا میں تھوڑے کو دسو ہر واری جدو بھی انہوں اتاریا گیا یہ گنجیا کی پارٹی ہے کیا انہوں ناکام تے فیل سمجھ کے اتاریا گیا یا کامیاب سمجھ گیا ناکام سمجھ گیا نا جدو ان منتخب کہ نہیں کیتا یہ قوم ووٹاں پا کے ووٹا پاک ہیں نا یہ ووٹا نے جی تصویر آپ اگے پانیاں نے آ جانا ہے جیسے نے آنے دفا ہو جی پھر پھر کٹھا آ جاؤ پھر جدوانے پھر جی نکلو تھی فارغ ہو پھر آ جاؤ جی ہوں بھی نکلو فارغ ہو یہ دسو ایک بندہ ایک کسی بندے نو پیج دے جاؤ جی بازار فروٹ لے لیا جا کے گلیا فروٹ لیا آئے دئی پھر فرجے گا اس میں خراب سودا لے آوے بھیجو گے تو جی دوسری واری پھر بھیج دے کوئی تو پھر خراب لے آوے تیسری واری بھیجے گا تین واری بھیجے تو چوتھی واری بھیجے گا آخر سمجھے گا نا تو جیڑا پھر ارادہ کیتی کھڑا ہوئے اٹھ دس واری گند کھا کے گند کھا کے اٹھ دس واری پھر ارادہ کیتی کھڑا ہوئے جی اسے نو بھیجنا ہے تو ایمان نال دسو اسے چکر لے آوے اے بیچاری قوم ہونے ساری یہ پھر ہے نا جی اٹھو چنو پچھلے سال چیز پلیٹا چھ ہلو دیا پخانے جمہوریت ساری پلیٹیں ہی گندیاں نے ہاں یہ بھی ذہن چ رکھو کوئی پلیٹ صاف نہیں بس یہ سمجھو فلانا آدمی نیک جی فلانا ووٹا والا نیک نیک آدمی الیکشن ہو سکتا پکی بات ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਚੁਣ ਲਿਓ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਮਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਖੇ ਜੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ایک بندہ سیاح بنتا آدھے نہیں جی میں آدھار آدھار ہاتھ پان تا بکرا چن سکتا بکرا ہے ہی نہیں ہاں۔ نہیں نہیں چنے سمجھ آئی الیکشن الیکشن کمیشن شرط لائی اس جڑا بندہ اسلام دی گل کرے وہ کھڑا ہو سکتا ہاں جی تین سال واسطے قید دی سزا ہے اخبار اخبار میرے کو پڑھیا ہونا جی پڑھے ہاں جی۔ پڑھے ہوں یہ دسو جہا من آیا گل کہ میں اسلام دی کوئی گل نہیں کرا گا مسلمان رہے وہ داڑی والے بےمان ہے پگ والے بےمان ہے بے داڑی بھی ہے جی ہو گیا بےمان ہوں دو بےمان کھڑے کر تو دکان آخو بےمان آپ کی پہلے سن کوئی کیتے دو بےمان کھڑے کر کے اٹھو جی اٹھ کے ایمان والا بندہ چن لو میں دو بےمان کھڑے کر دینا تو یہاں آخنا جی ایمان والا اٹھ کے چنو یہ دھوکھا نہیں ہوں الیکشن کمیشن کوئی حکومت باہر ہے ਤੇ ਦੋ ਬੇਈਮਾਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਜੋ ਈਮਾਨ ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਈਮਾਨ ایمان ایمان ایمان ایمان والا والا والا چن سکتا ہے ہے کہڑا جڑا آپ ہوئے ایک کے نو کھڑا کر والے جا آپان آئی ایوا چمان کا کوئی تلک ہی نہیں ایک ایویں جو نو کھڑا کر کے بئیمانا نو آخنا ایمان والا چنو کی حال بنے گا ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜੇ ਦੋ ਬੇਈਮਾਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਚੁਣੋ ہم، ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਈਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ دین ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ سکھا جی, جی،, جی، سڑکا نہیں بنا عیسائیاں دے سکول نہیں بنا دے بولو نا بنا دے نا ایمان والے ہوں معلوم ہوا ایمان دی نشانی ہی نہیں باقی جاقی جتنے نے غیر مسلم اپنے وہ سارے کام کرتے کہ نہیں کرتے تو پھر پتہ چلیا یہ ایمان دی نشانی نہیں ایمان دی کوئی ہور نشانی مسلمان وہ کہی ہے کہ کفر نال اتحاد نہ ہوئے تے دین تے سودا نہ ہوئے ہاں جی جتھے کافر تے کفر ہوئے ہوئے ہوئے دشمن جتھے دین دی مسئلے تا شکار نہ ہوئے ہوئے دین تو قربان بندہ سبحان اللہ ہاں جی جی اے مسئلہ دسو قادری صاحب جی۔ بولو نا کوئی ہے پارٹی جڑی ہوئے پی منشور نو دینی نہیں کیوں سڑکاں سارے مشور چی سڑک آنے بڑک جھوٹ مار اتنا جو ایسے ایسے بھی آئے نے ووٹاں چ جنہاں آخر جی ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕੂੜ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਣਨ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀ ਸੀੜਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ یہ نام جھوٹ مارن کا تجربہ ہے اکھا بند کر کے بھی ہاں مار جانے کو ایمان نشانی ہونے دسو ایک بندے جانتے جناب فلانی شاید چن لو دو چیزاں پہ انہیں دونوں چک چیز کدی ویکھی ہی نہیں نہ سنی چن سکتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں آخ گیا جی یہ ہے ہی نہیں چیزاں وہی پہ ہوں ایزاں پہ نہیں جانتا وہ نہیں چاہتا ہوئی چاہتا اسی طرح ایمان ایمان پہچان والا بے ایمان تو ایمان والے تمیز بھی ایمان والا کر سکتا ہے دوسرا بندہ تمیز نہیں کر سکتا جہاں مسلمان ہوں انہوں اسلام دیا نشانیاں ہوں پتا ہوں کام اسلام دا ہے نہیں اے مسلمان ہے اے نہیں اے ٹھیک ہے غلط ہے ہوں ساری قوم ہے مسلم نیک آدمی ایمان ایمان ایمان والے دیا نشانیاں تمہیں نا دسو جہے سارے کام کرتے ہیں والا جی کسے پارٹی دا منشور ہے ایویں ممتاز قادری صاحب رہا کرنا ہوں روٹی کپڑا اور مکان یہ کام مذہبی جڑ داڑی والا وہ بھی یہی اعلان کر رہے جی چ بے داڑیا کھڑا وہ بھی یہی اعلان ہے نا وہ سارا دے اعلان ہے میرے کو آیا کہ جی میں فلانی جماعت لو لو جمعیت علماء پاکستان کھڑا میں دسو جیڑا جیڑا الیکشن کمیشن ہے بھی کاغذات نامزدگی جمع کراوے مسلمان ہے ہے ہے مولوی پیر کوئی بھی دے پاس ہون ایک ہی نے نے یا جیڑا الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرا میں خلا ہونا مولی صاحب چلے گئے نا ایمان نال دسو جہاں شرط بےداڑی نے انہاں ان اس پاس ہونا یا انہاں کوئی عیسائی جاوے تو اس واسطے بھی مسلمان پیر جاوے مولوی جاوے داڑی والا ہوے ہوے ہوے ہوے بے داڑیا قاضی دی دی دی پارٹی پارٹی دا دا دا فجے کسے بھی وہی شرطن نا آ کے آندا جی میں میں جمعیت علماء پاکستان ووٹ سار کہ تانوں اے گل دسن لوڑ کیڑی ہے اے جی کیوں میں کہ جی اے دسو چوڑے تے مولوی دے پاس ہون ہونے کو وکری الیکشن کمیشن اے نہیں جی کونے میں کہ جی، اکو نے ساڈے واسطے مولوی چوڑی ہو چوڑے مولوی نے دسو جی۔ ہوں دس بندے کھڑے نے دسے دسے پخانا لیا کے کھڑے نے ایک آدھا جی میرے کو دو آدھا میرے کو کو کو کو تیجا آدھا جی جی میرے میں کہ جی لینا مرضی لا لو سارے ہوں ایمان نال دسو جہے علاقے دہڑی والا جیتے اتنے اسلام آ جائے وہ بھی زیادہ زیادہ کرے گا سڑک بنا چھوڑے گا مڈل کر نا جی کمبا لا دے گا بجلی دے گا جی بے دہی جیتے تو بھی جی سہائی جیتے جنہیں علاقے سکھ جیتے نے جدو کام مطلب؟ سارے نہیں سمجھ آئی سارے بےمان ایمان والا چھوڑ لو ہوں دو سور کٹے ہوئے بندے نو آخ سو واری غور کر کے تصا ہرن چننا تو بندہ سیاح بنے آخے جی نہیں میں تو ہزار واری غور گا تو دس ہزار واری غور کر کے چنے ہرن چن سک ہرن ہے ہی نہیں چنے کے ایویں اس قوم نال فراڈ ہویا پیا یہاں بےمان کھڑے کرنے آپ جی ایمان والا چون لوگ ایمان والا ہوماشے تھے بئیمانے کر کے چلو بئیمانا میاں ایمان والا چوڑ لو ہوں ایمان دسو جانو ایک بار مومن ڈنگ کھا دو بچتا نہیں کھانا نبی پاک جی ادیس پاک نہیں جہاں جی۔ اتنا عرصہ تو ڈنگ کھا رہے انہوں نے جی ہے جدو ایمان ہوئے گا یا کمزور ہے تو مضبوط ہو جائے گا پھر قوم انکار کر دے آخری کوئی تعلق نہیں صرف اسے بندے دی حکومت سکنے ہاں، جڑا اس رسول دا محافظ ہو جڑا قرآن دا محافظ کا موفی دے جا مفید ہوئے صرف اس حکومت سکنے ہاں، اور اسی کسی حکومت نہیں لیکن اتنے تماشا بنیا کھڑے سمجھ آئیے نا بات تو ایمان ایک شہ اسے کافر دشمن ہوں یہ دیوار نے واسطے دیوار جی، دیے حیا دیے غیرت دیے پاکی دیے تقوی دیے فلانی چائے دیے جتنے اعمال نے جی، دیوار نے ایک ایک عمل ختم کر دے جاؤ دیوار گر رہی نے گر رہی نے گر رہی نے جدو عمل ختم ہو جائے گا پھر وہ ایمان جہاں سارے فل ختم ہو جائے گا جی حال بنیا کھڑے کہ جی کر ਇੰਜ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਮਾਨ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚ ਹਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਕਵਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ سبحان اللہ سبحان اللہ ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤਕਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ کیونکہ ایمان جڑا جہرت بغیر ایمان نہیں رہندا بندے رہرت بغیر ایمان نہیں رہندا غیرت ہوے گی ایمان رہرت جے غیرت نکل جائے تو ایمان بھی نہیں ختم ہو جائے ہن خود سوچ لو کتنا غیرت تے اسی پہرا دے رہے ہیں جو ساڈے چ ایمان ہوے غیرت تے کتنا کا پہرا ساڈی قوم بیچاری دا ہے کوئی پہرا دے پہرا ہے بغیرتی تو بالکل پیر ہے یہ دسو کہ ٹی وی جڑا وہ کتنے اہتمام نال گھر چ رکھا جاندہ ہے کدے خراب ہون دیتا ہے کدے ٹوٹن دیتا ہے اور قرآن نال اتنا ویر ہے جو روڑیاں تو باہر تو روڑیاں تو نکلو نا سپارا ملے گا ورکا ملے گا سورتا ملن گیا بہت کچھ ملتا ہے یہ دسو کدے ٹیپ ترٹی لبھی نے روڑی تو کدے کیسٹ کوئی فلم دی ترٹی لبھی نے کدے ٹی وی کو ٹوٹیا لبیا نے سڑک تو معلوم ہویا او چیزاں ترٹن وی وی تاں ہوا چیز بھی لیا جی تے جے اے اے چیزاں جڑیاں نے دوسرا دوسرا ہے قرآن جڑا ماڑا جو برکا لبیا تو لے گیا جی جی تیار گیا گیا تو لے جی سپارا گیا تو لے گیا سارا کچھ ختم ہو گیا یہ صورتحال بنیا معلوم ہویا قرآن قوم کام دا نہیں سمجھدی باقی چیزاں دنیا دی چیز دونوں کام سمجھدی پٹانبڑے لبی ٹھیک ہاں جی ٹیپ نہیں لبی جی سو روپیہ لا کے ٹھیک کرا لیکن پٹان بھی بے بےمان ہوئے نا کدے دسو پٹان سپارا چاہیے روڑی تو تھی ویک پٹھان قرآن کی آیت چاہتے ہوئے ہاں جی وہ جدو چاہ گے وہ چھ بوتل لے چاہ لینا قرآن چھوڑ جانے تو جڑا بندہ قرآن نے آسا بڑا چڑ دیا فارغ ہو گئی ہے پچھلیاں دا حال ہونا پٹھانا دا یاد ہے پشاور ویخ کے حیران ہو گیا جو پٹھانیاں سکول پی جانا ہاں جی کتاباں کچھاں چ پائیاں نے انہاں تے گڑا بڑا دڑا دڑا رلی ہوئی ہے چل بھائی ٹوپی والے والے کے تو تو تو سکول آ گیا پٹھانیاں دا دا اتنے غیرت فارغ ہو گئے پٹھان یہ حال بنیا کھڑے جی پچھلی چنیا نے تو فجا چنیا چنیا چنیا نے نے نے کی عمران ادھر ملا تو بھی بئیمان تو تو چنیا نے بھی بئیمان یعنی اتنے مکی سوچ سوچنا دماغ جڑے نو ختم ہوئے پے ہاں کیوں ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ اس آخیا جی سارے سیکنڈ ہینڈ ہوں نے جی فرماؤ رابطہ کرا اس آخیا جی رولا بن گیا اس آخیا جی پہلے تو گھروں نکل دیا نے تگے رکشا والے ہوں جی چھوڑ کے آنے وہ سنبھال لے اتوں جی بچ ہے اسبال لینا اتنی بچ ہے چوکیدار سنبھال لیں منڈے بیٹھے ہوں دوے بینچ اس ساخی اتنی نیک اتنے نہیں سارے اتنی جتنی نیک تھی ہاں ہاں سارے حال حال بنیا کھڑا وہ اتنی نیک نہیں قوم کوئی نا ہر شاید زیرو میٹر منگتے منگتے ہیں تو رشتہ چودہ پاس ہیں تو اقل کی کمزوری ہے کافر اپنی چیزوں کی کتنی قدر بنائی ہے گڈی کڈو نا شو روم چو روم واڑ دیو پیسے دیتے نے گی لے لیے واپس کر دیتی ہے تو اتھی دو لاکھ روپیہ کٹ کر دینا نہیں نہیں نہیں اس اس اس کافر اپنی اپنی دی دی قدر قدر بنائی آخیا جی چونکہ جگہ تو تو حل گئی گئی گئی ہے ہے واسطے منزلت ختم ہو ہو وہ رہ گیا عزت مسلمان دیا جدھر مردر لگیاں کوئی جو مرضی ہاتھ لگے جدھر مرضی اپنی جا تو جا ہے کہ فی وجوہ ان سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مناظر اسلام مراتب علی شاہ صاحب زندہ باد مناظر اسلام میں کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ اس نے جاننے سمجھ آئی نے عورتوں کا مقام ہے وہ کرنا فی بجوتے کنہ انہوں کرائے چ بند یہ اپنی جات والے تے دی قدر کوئی فرق نہیں پیندا اتنا کو کافر اپنی چیزاں دی قدر کردا ہے تسیں چیزاں لو نا جی بازاروں ریڈیو یا کوئی ایک کتے ڈبا ہوئے گا ایک ڈبے وچ شاپر ہوندا ہے جے وچ ہوا بھری ہوندی ہے پھوڑے جے بنا کے نا او دے وچ ہوا بھری ہوندی اونوں او منڈے پٹاخے مار دے ہوندے سی ڈبا او او وچ او میں پوچھیا اے وچ کیوں ڈبا بھی ہے پھر وچ جی، وجہ نا تے پھر برداشت کردی ہا جی جی شاخ ہندی نے سواری جیڑی آخر جی پاسے تو ہا پری کوئی دبا شبا لگے برداشت کرتے چیز ریڈیو تو دو ڈبے نے دو کور نا اسپر چا کے ہاتھ چڑانا شکا لگے خراب ہوں مسلمان عزت نہیں لالچی بندہ ہوں نا وہ سوچ ایمان والی نہیں ہوں ایک بندہ آیا تھوڑا جا دور سی رو میرا دعا سلام والا آن کے جی مبارک ہوئے شاہ جی میں کیوں ہے ہے جی نا وہ ایئر ہوسٹس بن جا رہے می کہ جی ایک کام میں ميں چوبى ہزار تنخواہ اٹتالى ہزار ميرے كلو ایک گھنٹہ صرف ميرے چھوڑ جاؤ وہ نوکری شوکری اگو لال پیلا ہو گيا تين تو ميں نيک بند سمجد سا اجىب آدمی تو نہیں ہے میں ميں اج تک نيک سمجھا رہا میں کہ کی ہو گیا نہیں جی میں اج اج تک تک بس شاہ جی میں نیک ہی سمجھدا رہا تو آل نبی ہیں اولاد علی ہیں سید ہیں ایک کنج دی گل تو کیتی ہے تے میں کہ جی اے دسو ایک گل ہے جی کہ میں کہ آل نبی ہے اولاد علی ہے تے الیڈا بھی میرے بارے گمان ہے تک نی کی سمجھ ہے ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਕ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋੜ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਹਾਲ ਥੁਣੇ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਜੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਂਡੇ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ نیوا نیوا کیوں بول نیواں تو یہ ہے کہ نہیں ہاں اپنی کریا کرو شک پہ پی جی ہے کہ نہیں بلکہ نال ہوندا ہے باپ نال ہوندا ہے پھر بھی شرارت کر لیندے تے ایمان نال دسو پیو نال ہوئے تے عزت نہ بچے مسلمان دی تے کلی کمرے چ بچ جاوے گی دفترا چ جہے ہٹیاں تے نہیں چھوڑ دے پٹھیاں تے نہیں چھوڑ دے موڑاں تے نہیں چھوڑ دے چ نہیں چھوڑ دے گڈیاں چ نہیں چھوڑ دے دینا دفتر گاہ چ نکل کے آئے ہوندے ہوں یہ ٹبر ہوندا نا اوتھے یہ کملو رملو رل کے اوتھے اکٹھے ہوندے نے تے اوتھے چھوڑ دین گے مسلماناں دی عزت تے پاگل بندہ کوئی گا ہوا علی ہزری فرمایا فرمایا کسے نو سمجھنا تے اپنے تے قیاس کرو آم گل سمجھا کی خاص تو خاص ہوں گل آما نو سمجھا گل بڑی خاص ہے گل آم نہیں گل خاص ہے سمجھایا نے آم لوگ نے کس طرح فرمایا جد گرمی سفر کر کے کوئی آوے اُن پانی پلاؤ سخت کام کوئی کرے شدت آ روٹی کھاؤ کس طرح اپنی طبیعت قیاس کرو اس بندے نو پیاس لگی ہونی ہے کیونکہ جدو اسی سفر کرنے ہیں نا گرمی ہے سانو پیاس لگتی ہے ظاہر وہ بھی گرمی سفر کر کے انہوں پیاس لگی اپنی طبیعت اگلی طبیعت سمجھنی اصا کوئی بدنی کام کریے پھار والا لگ ہے کہ نہیں جڑا اگلا بندہ آیا سفر کر کے بدنی کام کی بخ لگی کھانا پیش کرو مہمان آدھے نے نہیں گل سمجھ آ رہی فرمایا کسی ہوئے تو اپنے تے قیاس کرو ہوں اتنے گل سمجھائی مثلا گلائی مسلم خد پتا اگر کسی دی عزت میرے کو گی تو محفوظ نہیں رہے گی اگر کوئی تنہائی ہے اپنی عزت چھوڑ جائے گا نا میرے کو میرا اپنے نفس سے کوئی اعتماد نہیں وہ محفوظ بچ نہیں سکتی جیس کر بلا میرے چ بڑی کڑی اگل چلا بڑی کڑی ہاں، وہ نفشیتان اس کو میری اس طرح بچے گی ਤਾਂ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਅਜੀਬ ਕੌਮ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਦਰਮਾਨੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬੋਲੇ ਦੀ ਝੁਗੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ میم جی تراشالا نیک آدمی میں چھوڑ اتنے ہاں جی یہ گل ہے میرے ترہ نیک منٹ نہ چھوڑ دی وجہ نیک کوئی نہیں ہوں نیک صرف نبی شریعت جہاں وہی پابندی کرے وہ نیک جہاں پابندی نہ کرے وہ نیک نہیں شریعت فرما رہی ہے شریعت کدھر آخ داڑی داڑی والے کول کول چھوڑ آیا کرو کرو تو بے نہ نہ نہ چھوڑیا یا تسبیاں زیادہ زیادہ کڑدا کڑدا اوتھے اوتھے چھوڑو چھوڑو جڑا جڑا نفل پڑے اوتھے اوتھے چھوڑو چھوڑو جڑا نہ نہ پڑھدا جی آکھیا شریعت شریعت نے فرمایا جیڑا بھی غیر بندہ جتنا نفل نمازی تہاڈی تہاڈی عزت عزت تے کول نہیں رہنی چاہیے پردے چ رہنی چاہیے گل نہیں سمجھ آئی نبی پاک جی سبحان اللہ آپ سرور صلی اللہ علیہ آپر کونسل بیوی پاک نے ام المومنین ایک تشریف لیا نے نگاہ مبارک پی فرمایا تلے کرو نہ نہ ویکھو یا رسول اللہ نابینا نے فرمایا سبحان اللہ ایمان نال نال کوئی نیک ہو سکتا ہے ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕੀ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹਤਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਪਾਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਪਾਕ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ لیکن یہ ویسے ایک طبیعت ہے کہ جس طرح مرد جڑا ہے نا جی یہ ون سونی عورت دا برائی طبیعت مائل ہوں ون سونا بندہ ویکی برائی طبیعت مائل ہوں جی ہاں۔ بلکہ ایک بزرگ سے انہوں نے فرمایا عورت ہر نمی شہ ویک کے غور کردی ہے توجہ کیونکہ عقل تھوڑی ہوں میں پڑھیا میں حیران ہو گیا ہر نو شہر غور کردی یہ ہجے میرے ذہن چاہیے تو میں باہر نکلیا بیٹھا ہوا سا اگے ایک بندہ آ گیا ادھر سائیکل ویچن والا وہ محلے دیا بیویاں روک لیا انہوں روک کے کے سارے شانڈے ویچ واپس بھیج دیتا کوئی شہ خریدی نہیں وہ چلا گیا پیچھے منیاری والا آ گیا سرخی پوڈر والا وہ کھڑا کیا سارا کچھ فلور پلار کے ویچ کے تین سائیکل انہیں فارغ کی مسئلہ سمجھ آ گیا پیار نمی شا ویچ کے نہ ویکنی ضرور ہے پا خریدنی آئی یہ مسئلہ ایویں فرمایا مرد لین گیا تے پھر نواں مرد کے تواڈے تو جاندیاں رہن گیاں اسی واسطے بزرگ لکھ کے کے نے فرمایا اپنے گھر وچ بیٹھ کسی غیر مرد دی تعریف ہی نہ کرو یا نبیاں دی دی کرو کرو یا ولیاں نفسانیت تو پاک لوگ ہوندے اور کسی دی تعریف نہ کرو اور گلاں سن کے غیر بندے تواڈے تو جاندی رہے جانے دل وچ خیال پیدا ہو جائے گا بھی کوئی بندہ ہے جڑا اتنا خوبیاں نے تعریف نہ کرو جتھے گل غیر غیر بندے دی دی کرن تو تو منع کیتا گیا عورت نو بندیاں وچ ہی چھوڑ دینا تے تے تے جدھر مرضی مرضی جاوے پی پی جو کرے کتھوں عقل مندی دانش ہن کافراں سوچیا انہاں آکھیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو شریعت اے دسیا کہ غیر بندے دی او بند تے عورت گل سنے نا اے کہ تسی نہ او کسے غیر دی گھر وچ گل کرو تسی خود اپنے ذہن نال سوچو کہ جدوں مرد کول کسے عورت دی گفتگو کیتی جائے جی چاہے بھی خصلت ہے بھی خصلت ہے بھی خصلت ہے کئی بندے جڑے نے وہ قلبی طور مائل ہوں کہ نہیں ہوں اسی طرح جی عورت ہے وہ بھی طبیعت ہوں جدو وہ سامنے غیر کی گل کی جائے گی وہ قلبی طور مائل ہونا شروع کر دے گی ہوں عورت دے سامنے اسی عورت کا خامند شوہر غیر بندے کی گل نہ کرے تاکہ وہ دل چیالات لوگوں کے بندے دے پیدا نہ ہو جتنے شوہر نو اجازت نہیں غیر کی گل آ کے سنا تو اتنے عورت غیران کے بچ ہی رہے ہاں یونیورسٹیاں یونیورسٹیاں کالج جتنے نے یونیورسٹی یونیورسٹ ہندی ہوں بولو نا بس چلا گاہ چ جتھے جیت ہاں۔ ٹی وی جڑا ہے پھر گل ہی کر رہا سا ایمان نال دسو بھی اتنے نیک بندے نو نو سیابی نبی پاک فرمایا ہے نا تے تے سیابی جیسے بندے نگاہ پان تو منع فرمایا گیا مرد تو تے تے تے ٹی وی جڑے ہوندے نے او عام بندے جتنا بھی انہاں دی ایمان نہیں ہوندا وہ اتنے بے ایمان لوگ ہوندے نے ایمان نال دسو کوئی چھوٹا چھوٹا کنجر آ سکدا ٹی وی تے ملک دا منیا تر منیا ہوندا ہے نا بڑا نئیماندمی شریعت دینی ہے نتیجہ سامنے جو کچھ آیا مطلب نے ایک چیز رکھو جی رکھنی نے تو ٹی ٹی وی وی نہ رکھو جی رکھنا نہ رکھو کرا فرمایا جی ٹی وی رکھو گے تو نہ گ نکل جانا کسی پاس اور ہویا پیا ہوا پیخ لو ماشاء ایک علاقے گئے ہاں اٹھ اٹھ نکل دسیا ہڈی والا نگر ایک پنڈ چو نکل گئی وہ کی نکلیاں پردے چ ل کے نفل پڑھ پڑھ کے پھیر پھیر کے تلابت کر کر کے کے کے کیوں ہاں وہ ٹی وی نکلیاں نکلیاں سکول جا جا ہو گئی میں بیان پیا پیا ایک بندہ بول ہے جی جی ساڈا آ حال بنیا کھڑا میں کہا جی محنت کرو غور کرو ہو چند چڑھنا پتہ نہیں چڑھی گئی ہوں میں جی ہم نے آگے جانا ہے میں کہا جی ہم نے تو پیچھے جانا ایسے ہاں۔ جی اگے کے رکھا نے پیچھے کے رکھا نے میں کہا اگے کے رکھا اگا جاؤ گے تو کافر والی خصلتا ہو گیا کیونکہ اگا جنم قریب ہے قیامت قریب ہے کے اپنی لکھ فرمایا کافر ترقی مومن تکی کا کرا ہاں جی یہ پلار نیکیا جائے گا اگے جائے گا ترقی ہے کیونکہ اس دو جتنی کوروے قیامت والی عامات زیادہ پائی جان گیا ترقی کیونکہ جنم جانا جانے جنمیا ترقی کرنی جیڑی حقیقت ندلی ہے یہ فرمائے الٹا قدم پیچھا جائے پیچھا جائے چلتا جائے چلتا جائے سیاب کرام کی سف جا کھڑا ہو جانا وہ نہملے دیکھ آ جان مسلمان کی ترقی ہوں یہ کافر والی ترقی لین کی کوشش نے اگان جانا ہے اور ایک اور ہوا باز رکھو دنیاوی نفے سب تو اہم کے بلا دنیاوی نفع چ سب تو اہم چیز جڑی ہے وہ بندے دی جان جان ہے جسم اہم دینی نفع سب تو اہم ایمان ہے ہوں انگریز جڑا ماحول معاشرہ ماشرہ دتا ذرا نظر پھیرو فرو اتنا دونوں نفیا چا ہوا ایک بندہ رہ رہا ہے دیہات سمجھ آئی ایک بندہ رہ رہا بندر اج کل نے شہریا نہیں بنیا زور ایک جا ہوئے گا طاقت زیادہ طاقت کون ہوئے گا خوراک خالص کے دی ہوئے گی اچھا ہوں یہ دسو دین اسلام کی گل توجہ نال کون سن دے تو فیصلہ والا ہونا چاہیے دینی سوچ والا بندہ ایمان جڑا ہے جہا فائدہ ہمیشہ مقدم رکھے گا اور دنیاوی سوچ والا بندہ جسم جان دا مقدم رکھے گا تو جڑا جدید ماحول ہے اس ایمانی فائدہ بھی کوئی نہیں تو جانی فائدہ بھی ایمان نال دسو صحتاں دیہاتیاں سیتانیاں ایک جیاں ہیں ہے جانی فائدہ بھی نہیں جیڈ ماحول ہے نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی جانی نہ ایمانی کوئی فائدہ نہیں نقصان نے تو انہوں کوئی بے وقوف ترقی ہے اکل مند تو اس دور نو ترقی آخ گا جس وچ بندیاں دی صحتاں بھی قائم سن تے ایمان بھی قائم سن سبحان اللہ جس ماحول معاشرے وچ نہ ایمانی فائدہ ہے نہ جانی فائدہ ہے ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆਖੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਅਕਲਮੰਦ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾ ਜਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਇਮਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋ ਫਾਰਕ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ تین چیزاں ضروری نے سن رہے ہو کوئی سمجھ سمجھ وہ نہ نہ چھوڑے میرے ہل ہل درو تھوڑے کے پھر تین چیزاں سب تو پہلے وے ایمان ہاں جی یہ سب تو پہلے اور اس تو بعد یہ ہے کہ بندے دی غیرت ادھروں صحت سمجھ آئیے بلکہ ایمان تے غیرت جڑا ایک رکھو ایمان غیرت تو بغیر ہوں ایمان ہوئے غیرت دوسری بات یہ دشمن ڈر رہا ہوئے مذہب قائم ہوئے دشمن ڈر رہا ہوئے صحت بحال ہو تین چیزاں جیڑی قوم وہ قوم اپنے حساب ترقی تھرکی یہ تمہوں ایک خاص پختہ سمجھا رہا ترقی کا مذہب قائم دائم ہوئے دشمن ڈر رہا ہوئے خوف خائف ہوئے ہوئے خوف زدہ قائم دائم یہ ترقی کوئی سمجھ آئی نہیں آئی جی جی جی لاہور ایک ایک پروفیسر تھا میں بیان کیا بعد بہ گیا کہ آدھے جی، ترقی ہو گیا یہ ہو گیا میں کہ ترقی کا کوئی اصول بناؤ بھی ترقی کہڑی شاید نہ ہے کوئی گل دسو کوئی اصول بناؤ کو پتہ لگے بھی ترقی کہڑی شاید نہ ہے ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਮਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਤਨਦਲੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ یا وہ استعمال دا وقت لمبا ہو ہو ہو ہو جائے اتنے بھی بھی بھی تین تین چیزاں چیزاں چیزاں مثلا دس نے یعنی گئی گئی گئی یعنی آخو ترقی نا جی جی پانچ فٹ فٹ شاید شاید چھ چھ اسی طرح مہینے کٹ کٹ سال یہ رکھ دیں سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی جی۔ ہوں میں میں تمہارے ہم نے ایٹم ایٹم بم بنا لیا یہ ترقی ہے بم جی چلائیے تو سو بندہ ہوئے ہو بندہ ہوئے تو پھر کتنے لکھ ود جانا کیوں جی اسے تگلا بھی نہیں رہندا تے ترقی دا مطلب تے جے 5 فٹ دے بندے جتھے ہون ایٹم بم چلاؤ پھر 7 فٹ دے ہو جاندے کیوں جے 60 سال جینا 200 سال جیندا پھر ایویں میں کہ تہاڈا تے کافراں والا دماغ بھی نہیں اے تین چیزاں بھی چیزیں نے تعداد وچ اضافہ یا وجود وچ اضافہ یا او دے استعمال دے وقت اضافہ تعداد اضافہ دس چیزاں دی 20 بن 100 نے 200 ہو گئی ہے تعداد اضافہ مقدار مقدار پانچ فٹ فٹ فٹ فٹ دی دی دی دی شاید شاید چھ چھ دس یا استعمال استعمال استعمال ہے ہے جی دو مہینے مہینے ہوں سمجھ آ رہی نا گل جی میں کہ جی، جی، بمب ہتھیار ترقی ہے میں کہ سٹو لکھ بندہ ہوئے پھر ہونے لکھ تگلے بھی نہیں میں کہ ترقی کا مطلب جیت پانچ فٹ بندے ہوم سٹو پھر چھ فٹ ہو نہیں سمجھ آئی جیڑی شاید چھ مہینے کڑے سال کڈے جا بندے سٹ سال جینا ہے پھر سو سال دا ہو ہے نا میں کہ نہیں ہوندا ہوں یہ تہاڈی دنیاوی ترقی نہ تو تہاڈا دماغ اے گل تے کافر بھی سوچتے سن اے تے کافر جڑے سن نا پچھلے زمانے دے اینو تو بھی ترقی نہیں سمجھتے سن تے اج دا مسلمان میں کیا ہتھیار نو ترقی سمجھی کھڑا بے وقوف ہوں مومن دی ترقی کہڑی چیز تین بلکہ کوئی قوم بھی جڑی ہے نا وہ مذہب پہلے ویکیا ویخیا پھر اس تو بعد دشمن ڈر رہے تیسری چیز اتنے تنگ قائم دائم میں کہ جنے دسو صحت میں کہ اچھی نے یا پہلے لوگ آ جی پہلے لکاں میں کہ جی اس ترقی والی شاید چھٹی ہو گئی ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਜੀ ਜਵਾਨ ਬੁਲਾਓ ਜਵਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੁਲਾਓ ਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਸੌ ਸੌ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਓ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਚ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਸਿਹਤ ਚ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਹਤਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀ ਪੱਠੀ ਮੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਲਕੋਰੀਆ ਜਰੀਆਨ ਸੁਜ਼ਾਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਤਸ਼ਕ ਚੀਨ ਹੈਲਥ ਕਲੰਕ ਕਲੀਨਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਬਲਕਿ ਬੱਸ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਮਰਦ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਕ ਜੋ ਹੱਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਹਕੀਮ مطلب گاہک ود گئے نا معلوم ہوا بیماری والے لوگ ود گئے نا جہاں چار چار شادیاں کردے سن وہ بےچارے ہک نال گولیاں گزارا پے کرتے صحت کدر گئی نے یہ کدی نہیں سوچا نہیں کوئی ہوم نگ نہیں جی تھی کوئی اشتہار تنگیا کڑا ہوگا چوک چھٹیاں پٹیاں بات چولی چڑ جی برباد ہو گئے ان ست کیا نہیں سوچا اس قوم سیو بڑھ کے چار چار بیویاں رکھ سانو کیوں مصیبت بن گئی ایسے نظام برباد کیا فلما ڈرامے اور کہڑی شاید ماحول جڑا گندا بلکہ ایک انگریز انگریز خود خود کہہ گئے بولیا اور انہیں کہا کہ جتنا ترقی جس آخیا جاتا ہے نا یہ نتیجہ ہے کہ بندہ جتنی طاقت ضائع کر سکتا ہے کرے ساری ترقی کا خلاصہ ہے اس آ کے جی فلم ویخو نتیجہ برائی ہے ڈرامہ ویکو نتیجہ برائی ہے کوئی کٹے جڑے شو کر دے ویکو نتیجہ برائی کی ترقی دا جتھے بھی لفظ استعمال ہوندا ہے ہے ہے ہے یہ ترقی والا ماحول او دا نتیجہ آکھے جی برائی نکلدا ایویں کہ نہیں جی۔ انگریز گل کر کتا کے چور دا پتہ لگدا ہے مت سمجھو انگریز سیانے تے گل کر گیا یہ خوب بادشاہ مطلب کڈن دی آندے نے پتہ نہیں سیا گل کر گیا کتا کے چور دا پتہ لگ جاندا ہے نا جی۔ بھائی او سمجھو کتا کے چور دا پتہ لگ گیا ہوں یہ حساب ہے ہوں دوسری شہر ہے کہ جناب دشمن ڈر کہ نہیں میں پوچھا دسو جی سلطان الدین ایوبی ٹیپو سلطان محمود سیدنا صدیق اکبر عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت علی مولا مشکل کشا تو زیادہ کافر ڈر سنڈے تو ڈر رہے جی، نے ڈردی سن میں دشمن خوفزدہ کوئی نہیں اسی ڈر رہے وہ نہیں پیا ترقی والی دوئی شاہ بھی نکل گئی میں کہ جی تیسری شاہ رہ گئی ایمان ہوں دسو بھی ہوں تے میرے چ میں کہ جی ایمان پکا یا پہلے آخر جی ہونی کوئی چھپیل گل نہیں پہلے کوئی لوگ ایمان والے ہوں سن ہوں تو بے ایمانی کا آسرا لے کے صبح کاروبار شروع کر لوگ جی جملہ مشہور ہے یا بے ایمانی تیرا آسرا سن دے کہ نہیں جی۔ اس آخر جی ہوں ایمان کا حال بنیا کھڑے میں کہ جی تیسری چیز بھی ترقی والی جی۔ نکل گئی صحت بھی گئی ایمان بھی گیا دشمن بھی نہیں ڈر رہا تو میں تسی کیوں میں شور پاندے ترقی میں نظام اس اس سوائے بغیرتی اور اور بے دے مسلمان نو دیتی ہے ترقی تک نہیں اگر انگریز ترقی ہے بھی کوئی نہیں وہ خود نہیں ترقی کے دے گا اگریز اندر ہر پیدا ہونے والا بچا ایسی مرد لگی ہوئی ہے جی لا علاج پیدائشی طور جڑا بارہ سال دا کا ہے مرد تے عورت ال توجہ نہ کرے اگر عورت تے مرد ال توجہ نہ کرے نو ماہر نفسیات کو لے ا جاندے نے دس بیمار تے نہیں یعنی بے حیائی ال جڑا توجہ نہ کرے نو لوگ بیمار سمجھ دے اچھی طبیعت والا کوئی ہوے تے نو بیمار سمجھ دے نے اے حالت اس قوم دی او دا اپنا ترقی اچ نہیں جی، نہ انہاں دا مذہب قائم ہے نہ انہاں دیاں سیتاں نے انہاں دا مذہب نہیں جڑے تے رہ رہے نے حضرت عیسی علیہ السلام دا مذہب تے نہیں ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹ- ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਸੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ نہ انہوں دا دشمن اصل انہوں دا دشمن اسرائیل یہودی کیونکہ علیہ السلام دی جائے پیدا یروشلم ہے اوتھے یہودیاں یہودیاں دا دا دا قبضہ قبضہ ہے ہے تو تو دے مذہبی مرکز تے وہ بھی دشمن ہے وہ یہودیاں انگریز انگریز ڈر رہے ہیں یہودی نہیں ڈردی ہوں جڑا نظام بنیا دی کیڑی ترقی میں کہ آپ ترقی دا نام نشان ہی تہن کے دن نالے کافر مومن دی ترقی ایک نہیں ہو سکتی وہ وہ اپنی دنیا تے تے بے بے حیائی شرمی نو ترقی ترقی ترقی سمجھ رہے مومن ادو سمجھے گا گا جی دین دین رسول دا پابند ہوئے پھر سبحان سبحان اللہ دی پابندی مسلمان کیونکہ کافر مومن دی محمد ایک مومن دی ہور ترقی ہوندی ہے کافر دی ہور ترقی ہوندی دنیا دے مال و متا کامیابی ہونے دسو تسی ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਘਰ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ہاں جی میں میں روک رہا ہوں ہوں وجہ کہ کہ پہلے گل جب تک تک مسلمان لالچ چ نہ آئے اس وقت مار نہیں لالچ لالچ لالچ بری سنیا نے جی۔ تو تو بغیر مسلمان مار سی ہوں صرف یہ دیکھتے ہیں پہ بھی اصا یہاں کو لینا کہ حکومت کو حکومت والوں کو حکومت کو لینا کہ یہ نہیں سوچتے پہ انہوں دینا کہ یعنی چوبی ہزار دماغ فسیا کہ بے وقوفو عزت یہ کہ کروڑا روپیہ بھی کوئی دے دین والی نہیں اربا روپیہ کوئی دے دین والی نہیں پاگل قوم قوم ہزار واسطے عزت دے اس چ ایمان نہیں ایمان کہڑے لوکاں سی جانا لوکاں ہر شاید اپنی دنیا دی فنا کرا دیتی اپنی عزت بھی بچائی ہے اپنا دین بھی بچایا سبحان اللہ اور اور میں ایک بات سنا ایک بندہ سکواڈ بندوڈ کدھر اسلام آباد سارے علاقے دے ادھر کاڑے وہ دس رہا جی کوئی صدر آوے کوئی اس طرح دا دا دا بندہ آوے انگریزاں یا اور دورے تے باہر ملکاں ایتھے پھر انہاں دی خدمت واسطے عورتاں منتخب ہوندیاں یونیورسٹیاں چور پر درخواست ہوندیاں نے کہ سی خدمت واسطے بار لاؤ پیسے لبدے نے باقی برائیاں بھی سب کچھ ہند یعنی یا جی بے شمار درخواست یعنی خدمت سانو کیتا جائے کوئی کوئی صدر آ آ رہا ہے ہے یا یا وزیر کچھ پیر میں کہ کہ تو کون کون نے نے جڑیاں اس معاملے نو پسند کر دیاں جی یونیورسٹی جو جو رہی درخواست سکول اور ایمان نال سنی بلا بلکہ عمر دے لوگ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭਲਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ کہ اگر اثا بچ گئی ہیں تو ٹھیک ہے جی کافر سڈے تک پہنچنے والا ہوا چورے مار کے یا اپنے آپ خودکشی کر کے قتل ہو اور انج بھی ہوا کہ اتنے تلے پی رہے نا خواہ چ مری خواہ چھالا ماریا نے چار چار دس دس پندرہ پندرہ دن زندہ رہ کے نے یعنی اتنی تکلیف نہ برداشت کی لیکن ختری کا ہاتھ لگنا برداشت نہیں کیا اس تو بعد ہوں خود سوچو کہ کیا ایک اج وہ نے جڑیاں درخواست دے رہی نے کہ سانو موقع ملے ایک وہ نے جنہ جانا دیا نے لیکن ہاتھ نہیں لگن دیتا آخر انہوں دے ذہن دی تیاری کس کیتی ہے تو انہوں دے ذہن دی تیاری کس کیتی ہے جڑیاں ہاتھ نہیں سی برداشت کر کردی دے ذہن دی تیاری انگریز دے ماحول کیتی انگریز دی تعلیم کیتی انگریز دی تعلیم وچ برائی جڑی ہے جہی ہم جنس پرستی یا برائی جڑی ہے اس دے نظام دا حصہ ہے ہے جز دی کوئی محفل زنا شراب تو خالی نہیں ہوگی زہر کول کوئی سودا وہی ہے ہو اگ والے بہت کوئی چنگ پی ہے شہر صاحب جے اترا والے کول کو بہت خوشبو آ جاتی ہے لو نہ لو جو سودا ہوئے گا وہ ملنا ہے انگریز کو لی بیماری برائی والی وہ اس قوم پا دیتی انہیں انہوں نے ذہن کافر دی خدمت انگریز دے تعلیم تیار کیتا ہے خواہیں چھالا ماریاں نے ختری دا ہاتھ نہیں لگن دیتا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے تیار سبحان اللہ اور تسی خود سوچ لو کہ مسلمان واسطے کیڑا ذہن بہتر ہے یہ کافر کافر والا دھیان رکھے گا آخر ہوگی رسول خدا دے دین والا دھیان رکھے گا آخر نبی پاک پاک دی خدمت گی ہاں اوتانت جی۔ گندا دماغ اس کو یعنی اتنی آن دسے حیران ہو گئے سب تو نبی پاک دے ایک سیابی سن حضرت دہی کلو رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ کافر سن سیٹیا اپنی زندہ دفن کی جدو آپ کی بارگاہ چادر ہو سارا ماجرا سنایا نے کافی رو نو پاگ دسیلہ نا پاک معافی دیتی سارا کچھ کلمہ پڑھیا انہاں کیوں قتل کیوں کردے رہے بھی تو سوچو نا ਸੋਚੋ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਬਣੇ ਜਵਾਈ ਜਨ ਵਸਾਨੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟੀ ਸ਼ੋ بولو یہ برداشت کردہ جہاز پانی پانی پلاوے پلاوے نسے نہیں برداشت کرتا یہ کافر دیا گلا نے پلاشر بعد چ چڑھے خود اندازہ لو کہ پچھلے زمانے دے کافر جڑی غیرت سی اج مسلمان چ نہیں سانو کی شا ریڑ دیتا ہے سانو اسے کافر دی تعلیم ریڑیا ہے اج اگر تعلیم نبی پاک سرور دی دی آوے تاج پھر اس قوم قوم قوم قوم قوم وچ غیرت غیرت آ جائے سبحان سبحان اللہ اللہ بنیادی بنیادی طور طور تے تے بغیرت نہیں کیتا گیا مند ہے اسے اسے نانیاں نانیاں دادیاں دادیاں پردیاں چ رہندیاں سن سن ماریاں انہاں پیو دادے چھال ماریا خواہ دے پی انہاں دی وٹ کے سن جنہاں جنگاں کیتیاں نے مسلمان مجاہداں نال کے کوئی ہور لوگ باہروں نہیں آئے انہاں دی وٹ کے سن لیکن انہاں دی تعلیم و تربیت اسلام وچ ہوئی ہے انہوں دی تعلیم و تربیت انگریز دے نظام میں ہوئی ہے انگریز دا نظام بندے دا اسی طرح ذہن بنا اسلام دا نظام بندے دا اسی طرح ذہن بنا کہ عورت مر سکتی ہے لیکن غیر دا ہاتھ نہیں بننا ہوں تو عجیب ماحول بنیا کھڑا ہے اتنے لالے موسے میں کچھ عرصہ رہا تو اتنے زاویہ سکول ہے ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅਹ, ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅਹੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਉਹਦੀ 13 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਟਾ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀਨਾ ਆਂਦਾ جی، جی۔ روڈ اس سکول فرا تلے کچھی ہے ہے تے ماسٹر جڑا جڑا پی ٹی روزانہ فراق فراق کے تلے تک ہے ادیاں پنڈلیاں جے ادا وڈا پا ہوئے تلے شلوار طرح دی پا ہوئے ہوئے سزا سزا ہے ہے یا شلوار پا مار دینے بھی تم ڈسپلن دی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایمان نال دسو کیا مسلمان اسی طرح رہندے ہیں مسلمان اپنی اس طرح اسی طرح رکھ دیں چاہ کے ویکھے جڑے ویک شلوار پائی انہوں سجا دینا نہیں پا کے کی یار کوئی مسلمان دنیا تے کہ دے کپڑے چاہ چاہ کے غیر بندے ویکن غیر بندے سیٹیاں تے مسلمان دیا تھی نچ پی نہ پیٹی چ رکھ وہ سیٹیاں مارن تے نچن نچلو شو نہ رکھن کی تماشا کیتا نے پینڈ جی جی میرا بغیرت میں کہ کیوں گئے جا کے اس آخر جی داخل ہو سا جی ٹھیک ہے تیار تیار کرنا ہے جی میں کراں گا خود سمجھدار ہوئے دسو مسلمان اپنی تھی تھی کسی غیر بندے نو دے آوے تیار کر تو دی کی تیاری کرے گا میں اگے دسیا داد صاحب نے کسی سمجھنا تو اپنی طبیعت قیاس پھر اس اس جی، اس اس آخیا جی پیو دے سامنے ہاتھ لا کے ہوں کا جسم برابر ہوا ہے کو پینٹ شرٹ بہت پھبے گی آپ اس کو پینٹ شرٹ کیوں نہیں لے کے دیتے اس جی سویرے آئے گی یعنی پا کے آ جسم نو ٹو رہا ہے لیکن کوئی وہ غیرت نہیں آ رہی جی وہ وقت سی کہ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਚ ਇਤਨੀ ਗੈਰਤ ਸੀ ਖੁਦ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਪਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਟਰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ اسی طرح وہ مختلف جملے وہ پھر انداز بنا کیوں وہ تربیت ہے سیاب گئے شام دے علاقے چ نے تو باندر رل کے ایک باندر نو پتھر پہ مار دینے جی دن کر سنسار رجم کر د شادی شدہ دنا کرے تو پتھر مار مار کے مار شریعت حکم ہے غیر شادی شدہ کرے سو کوڑا مارو ہوں اتنے باندر نو پتھر پہ مار دین جی واڈے سہبا ایک رام سن کے بارے کی سی حالت ویکی فرمایا اصل چسلمان نے برائی کر سزا دے دیں چونکہ باندر ویخ رقل مارد یہ لگ پی نے جی اتنے بندے کرتے سن مالو ہوا جانور جڑا بندیا چاہے بندیا دیا آدت لے لیں جڑا خود بدل جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان کدے نہیں بدلیا یہ دسو کہ تھوڑے جا دنیا میں پہلے گل لالچ لالچ کیتی ہے تھوڑے دنیاوی واسطے دین نو کنڈ کر لینا نو یہودیاں ہی مار دینا کانے دے دے ہاں جی۔ ہوں ایک پاس بادشاہ ہے لالچ بھی ہے نوکریاں کر دیں سرکاری علیہ السلام فرمایا حق ہے دین ہے انہاں بادشاہ نو کنڈ کر دیتی فرعون جیسے بادشاہ نو جڑا خدا بنیا بیٹھا سی انہاں کسے شے دی پرواہ نہیں کیتی اللہ پھر کسے شے دی کمی نہیں چھوڑی ایمان نال دسو بنی اسرائیل تے جنتی کھانے پکے پکائے آئے کہ نہیں آئے تے جو یہودی موسی علیہ السلام پیچھے لگن تے اللہ انہوں نے جنت چوں ضرورتاں پوریاں کر سکدا تو محمدیاں دیاں نہیں ہو سکدیاں سبحان کیا بات کیا بات کیا بات یہودی لگے نے موسا علیہ السلام اسلام دی ضرورت پوری کیتی ہے پہلے کمانے سن پھر پھر سن سن کھاندے سیدنا علیہ السلام پیچھے ہوئے نے فرمایا کمانا بھی چھوڑو پکانا بھی چھوڑو پکا پکایا پکے پکائے جنتی کھانے من سلوا دل ہوں سن وہ پھر یہ یہودی یہودیاں جیسی قوم یہودی قوم بنی اسرائیل جی وہ رسول پیچھے پکے ہوئے نے اللہ پاک ہوا ہے محمد رسول اللہ پیچھے پکے ہو جانے اللہ نبی مہربانی اللہ جانے بن جانے اگریز نو چھوڑ کے تعلیم چھوڑ کے نظام چھوڑ کے حکومت چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر غرق ہونا نے کتنے غرق ہونا نے کدھر غرق نہیں ہوندا ہوں گرک جڑا رسول نو چھوڑے جڑا دین نو چھوڑے غرق نہیں ہوندا او تے تردا ہے وہ تو آباد ہوں غرق کو سونا جنہیں دین چھوڑنا ہے جس دین پکڑنا اسے ترنا اکل نال تے اٹکل نال تے جناب کفر دی اتباع دے نال کدے نہیں تردا بندہ رسولاں دی اتباع نال تر جاندا نہیں سمجھ آئی نہیں پھر پیاس لگ گئی انہوں نے انہوں نے عرض کی تھی یا حضرت پانی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیل اللہ پاک حکم فرمایا ڈنڈا شریف مارو پتھر تے پتھر تے ڈنڈا شریف مارے نا قرآن اللہ پانی دے بارہ چشمے کڈے اتو بارہ چشمے اللہ پاک کڈے اتو ہوں ایک چشمہ بھی تو نکل سکتا سی بارہ کیوں نکلے بارہ قبیلے سن ایک چشمہ کٹ کے رب فرما ایکو تو پیو جا جا دل نہیں کرتا نہ پیا پیوے بارہ کیوں کڈے کیونکہ وہ قوم سی نا جتوں ایک پانی پیوے دعا نہیں پیندا سی پر رب ایک چشمہ کٹ کے رب فرما انہیں جہاں پیندا پیوے آپ جو تنگ ہونے سارے پینا ایویں ہے کہ لیکن چونکہ اللہ دے رسول واسطے سارا کچھ چھوڑ دیتا رسول دے پیچھے لگے نے رب بھی انہوں دی اتنی کڑی مان لئیے چلو بکھرے بکھرے پیو پہ خیر چلو تسی ایک تو نہیں پیندے ہو بکھرے بکھرے پیو پہ تساں بھی ساڈے رسول واسطے قربانیاں دتیاں نے اساں بھی اتنی کڑی تہاڈی مان لئیے جی موسوی جڑے نے موسا علیہ السلام پیچھے چڑھن تو رب تے سے مہربان ہوں محمدیاں تے بھی اللہ مہربان ہوں سبحان اللہ پاگل بندہ ہوئے گا گا جڑا آخے رسول میں تو نبی کوئی فرق نہیں فلان ہے یہ بزرگ سن سامنے کتنے آخیا جی وہ اسی ایک جہاں وہ وہ سن سن سن سن پیندے یہ معاملات کاروبار انہوں انہوں انہوں نے بھی بھی ہاتھ ہاتھ پیر آخر گھران سنتے فرمایا تھی جا تیری بیوی تیری رن ایک جی اہی کیوں نہ ہے وہ دو اکانیاں دو اکا بھی دو کان دو کان دو لاتا بیوی ترن ایک ہو جان اگوں لڑ پیا تو شرم نہیں آتی ہے تو بڑی چھوٹی شرم آ گئی تعلیم شرم نی آدھی بیوی ترن بھی کدے ایک جی ہوئی نے بیوی بیوی جی ہوں ماں ماں ہوں بیوی بیوی جی ہوں بیوی تو ماں بھی کدے ایک جی انہاں فرمایا تے تینوں شرم نہیں آندی امتی تے نبی کدوں رل سکدے نبی نبی ہوندا ہوندا ہے ہے ہے امتی امتی سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ واہ واہ کیا کیا بات بات یا رسول مناظر اسلام مراتب علی شاہ صاحب زندہ باد پھر ایک آ گیا بزرگ کو سارے انہاں فرمایا اخ کیوں جی وہ بھی بشر تے اسی بھی بشر ہے ایک گل تھوڑی جی کر کے اصل میں اور گل دسنا چاہنا میں اے جو جی، بھی بشر دے اساں بشریت کی کو جے انہوں نے فرمایا تیرے زبان تے تیری شرم گاہ کو جن اے کیوں حضور انہاں بابا جی انہاں فرمایا اس واسطے کہ او بھی گوشت یہ بھی گوشت لہذا وہ بھی گوشت بھی گوشت ہوے ہے جی ایک ہی گل انہوں نے فرمایا تیری زبان تے تیرے امتی دے اپنے جسم دا ایک حصہ اپنے جسم دے دوے نال نال نہیں رلدا تو میں تے امتی نبی کس طرح رل سکتا اللہ فدر فدر فرمائے فرمائے بے فاجرت ہے نہ کا اپنا ڈنڈا شریف مارو پتھر تے ماریا نے 12 چشمے اللہ پاک پانی دے بارہ ہن قوم ویکھو ویکھو قوم دا دا عقیدہ عقیدہ وہی جڑا سنیاں سبحان اللہ کس طرح پانی پانی پانی دے دے دے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی اسباب اسباب نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں خوہ رسیاں بوکے نلکا چیز بارش ہوندی پہ چھپڑ تلا تے اللہ اللہ اللہ نبی نو عرض انہوں نے پتہ ہے ہے سبب بھی نہ ہوئے طاقت سبحان سبحان سبحان سبحان یہ خاص خصوصیت ہے دی نبیا فوکل اسباب کر دیں الاسباب سارے کر سکتے ہوں ہوں یہ انہوں کا نظریہ سی سی عقیدہ کہ کوئی سبب بھی نہ ہوئے پانی پانی پانی دے چاہیے نہیں رسول اللہ رسول گل ہی نہ کرتے آج والے کمزور ہوں تو آخر دعا منگنے ہیں اللہ کو پانی ایویں لبنا جیسے ملک لبا ہوں کئی بار نہیں رسول کو منگیا چشمے اللہ اللہ پاک پانی دے ہاں جی جڑا نبی بارے شک رکھے سمجھو نالوں یہ یہودیاں بھی نہیں ہاں۔ سبحان پھر فوکل اسباب والی یعنی سادہ لفظ جی ہے اعتراض کرو کہ جی اسباب نال امداد ہو سکتی ہے مخلوق کر سکتی ہے بغیر اسباب دے مخلوق نہیں امداد کر کر سکتی صرف اللہ ہی مخلوق نبی ولی جڑی امداد کرتے ہیں اسباب اسباب نال ہو سکتی ہے بغیر دے نہیں مثلا کسی مالی مدد ہو سکتی ہے پیسہ کو دے چڑیا اسباب نال کوئی بندہ ڈگیا رسی پا کے باہر چھکے لیا سبابے رسی تو بغیر کرنا ہے بغیر سباب دے نہیں سمجھ آئی نے پانی بوکا نلکا ہوئے بور ہوا کٹیا پیپ پایا یہ پانی نی کلایا ہے بغیر اس سے کڑیا گیا بغیر سبب تو لیکن ٹھیک نہیں منکر لوگ نے بالکل غلط بات کر دینے دی وجہ کہ سبب نال امداد کرنا صرف مسلمان نال ہی خاص نہیں سبب تو سکھ بھی کر سکتا ہے سبب نال خطری بھی کر سکتا ہے یہودی بھی کر سکتا ہے مثلا نلکے دے سارا سامان کٹھا کر کے سکھ نو دیو نلکا لاوے پانی نکل دے کہ نہیں نکلدا خطری نو دیو تاں بھی پانی نکل آندا ہے سبب نال تے سارے ہی کر سکدے ہیں اے نبیاں تے ولیاں دی خصوصیت اے وے جتھے سباب دا نام و نشان نہ ہوئے اتھے پانی کٹ کے دینا سبحان ہوگیر سباب نے امداد نبیا والی او اگاں جتھے ٹورے تگے ہوں دریا آ گیا پیچھے لشکر ہے فرعون دا اس بات تے غور کرنا پیچھے لشکر ہے ہتھیار لے کے اسلحہ لے کے چڑھے اگے دریا ہے وہ قوم سی نی کرتی اسلام منع ذرا سی نی کر راہ کوئی نی پیچھے فوجی ساری قوم نے مولی وہ کتنے مارے راہ کوئی پیچھوں فوج کملی <laughs> قوم ہونی مڑ مولیوں لڑنا سی نہ کتنے ڈاک کے مارے نہ راہ دریا ہے پانی ہے پیچھے فوج انہیں سی نہیں کی حضرت موسہ علیہ السلام پھر حکم ہویا ڈنڈا شریف مارو ماریا نے تلا تلا پانی چو بار راہ کڈے ایک پانی پیوے پانی نہیں پیندا سی پیو ایک لنگے پی لنگدا بھی نہیں سی سی یہ گل ہے پر ایک بھی گل ذہن وچ رکھو یہ برادریاں دے جھگڑے نا ساڈی ساری شریت چران کس طرح کہ فتو شامی موجود ہے جڑا بندہ برادری دے جھگڑے وچ مر جاندا ہے نا میں میںردری میںردری ہوں فرمائیں جناب کوئی نہ پڑے ٹنگ دے ڈاکو نو ٹنگ دین ہاں جی فرمایا ٹگ اے برادری جھگڑے دی موت جڑا مرد ہے حرام موت ہے ایک چور نال لڑ کے اوتھے ٹھیک ہے دفاع مریا اپنے ایمان دے عزت مال کافر نال لڑ کے مرد ٹھیک ہے کوئی گل یا کوئی برادری حملہ ور ظلم بھی کردی اوتھے لڑ دے کوئی گل نہیں بیٹے جی لکھا سا لکھا نہیں بارا رام بنا جو رسول میرے پیچھے ہر شہ قربان کی تے پتا چلیا یہودیاں یہودی قوم بنی اسرائیل جنہ بڑے یعنی کہ ساری دیا آدھا مغزوب قوم ہے دے بارے جتنے تبصرے نے قرآن پاک پا پاک ہے تفسیرہ ہے کہ قوم سرکش سی اتنے کسے قوم دے بارے نہیں اتنی سرکش قوم جڑی مشہور ہے جسول پیچھے چلی اللہ تعالیٰ ساری ضرورت جی کلمہ پڑھنے والا مسلمان آخو آخو دین والے پاس جی گے کتوں گیا گزرے جی پردہ کرا جی پھر کے بنے گا پھر کدھر جا گے برادری چھوڑ دیے برادری راضی رکھنی اللہ کے رسول کوئی طاقت نہیں اللہ پاک کوئی طاقت نہیں تو خدا رسول واسطے برادری چھوڑ دے گا رب رسول تینوں کلیا چھوڑ دیں گے یہ ہو سکتا ہے نہیں تو خدا رسول واسطے اپنے علاقے والوں چھوڑے گا کیا خدا رسول تین کلا چھوڑ گے نہیں تو خدا رسول واسطے اپنے چھوڑے چھوڑے گا گا دوستوں برادری چھوڑے گا علاقے کیا خدا رسول تین کلا چھوڑ گے گے نہیں بالکل جڑا جڑا ہر ایک لا کے رکھے نہ سیاح بندہ ہے لیکن دین رسول سیاح ہوں جہاں صرف اللہ تلاس لا کے رکھے بالکل غلط طریقہ ہے جی سارے بندے سی ایک بزرگ سن والا جنازہ پڑھن گیا کسے دا پڑھ کے واپس آیا پوچھے دسو گل جی ہر بندہ انہوں دی تعریف کر رہا سی آپ نے فرمایا کوئی مخالف نہیں سی جی کوئی سارے بندے ہی تعریف کرتے سن فرمایا میری پہلے پتا ہوں میں تینوں جنازہ پڑن واسطے جان نہیں سی دینا جی کیوں فرمایا دس اللہ دے رسول دی سارے بندے تعریف کر دین تاریف جی نہیں ولیاں دی سارے کر دین یہ جی نہیں ایسے آبادی کر دین جی نہیں فرمایا سارے اللہ دی تعریف کر دین جی نہیں انہاں فرمایا سارے اتنے پاکا پاک نیک سارے نہیں تے اس نو سارے کیویں منن لگ پے نے فرمایا جدی ہر بندہ تاریخ کرتا ہے ہوندا ہے مومن وہی ہے جس دی مومن تاریف کر دیں میری پہلے پتہ ہوندا میں جنازہ پڑھن واسطے نہ جان دینا سی تیوہوں سارے تے بڑی گل ہے نا جی ہر بندہ فلاں کردے ہر بندہ انج کردا ہے جی سارے جنازے چ رلے نے جی فلانی گل ہوئی ہے اسلام چیز نہیں اسلام وہی بندہ قابل احترام ہے قابل عزت ہے بندہ تعریف کرے رسول اللہ دی بارگاہ محبوب بندہ بندے ہوں ایک بندے دی ابو جال بھی تعریف کرے تو صدیق اکبر بھی کرتا حضرت علی پاک بھی کرنے ابو لاب بھی کرے وہ دشمنی وہ بھی نہ رکھن تو بھی بھی نہ نہ رکھن رکھن ظاہر بات ہے جڑا صدیق اکبر دا دوست ہوئے گا ابو لاب دا دشمن گا جڑا جڑا حضرت علی المرتضی دا دا دا دا دا دوست دوست ہوے ہوے ہوے ہوے گا گا گا گا ابو ابو جہل جہل دشمن دشمن انہاں نہیں نہیں سمجھ آئی نے ہن جے ساری تعریف کرن بندہ ہوے ہوے ہوے ہوے تو تو مسلمان نہیں ہو سکدا معلوم ہویا جڑا جڑا مومن مومن بندہ بندہ گا گا اودی اودی صرف وہی وہی تعریف تعریف کرن کرن گے گے جڑے جڑے ہون دیندار دیندار ہون گے کیونکہ ہر ایک اپنی جنس ال مائل ہوندا ہے بے ایمان دا بے ایمان دوست ہوندا ایمان والے دا ایمان والے دوست ہوندے سبحان سبحان اللہ یہ مسئلہ تو اے جڑا لالچ والا ذہن ہے یہ بندے کو ہر برائی کرا اچھا۔ ہوں مسلمان جڑے نے اس وقت مالی لالچ کے اپنی عزت کوئی نہیں کرتے اچھا۔ ہاں جی، پیسے واسطے لاہور شہر تھوڑے تھوڑے پیسے واسطے اپنی عزت کوٹیاں چھوڑی ہوئی نے کما واسطے ہاں پانڈے تو کے آ رہی کس طرح اور دین دی مخالفت نال اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ باہر والی عورت یہ دسو سارا کام آپ کرے جسم ہو سکتا ہے بیماریاں جیڑا آج کل موٹاپا وغیرہ آ سکدی اپنی باہر کرنا یہاں یہ جرم پہلا جرم یہ دی عزت نو اپنے گھر لے آدھے ادو بھی گھروں نکل گئی وہ جس لیا ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਵਰਦਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ہاں، درامت نہیں آتی عورت پردے بیٹھی رہے نہ پھیرے پہ رہتی اج کل تماشے بنے ہیں کوئی ذکر فکر نہیں ہاں جی ہوں باہر کسی کی عزت انجے خراب ہوئی جو اپنے گھر آ گئی اپنی انجے خراب ہوئی جو باہر نکل گئی یہ شریعت کی مخالفت ہوں حضرت خاتون جنت اپنے کار اپنے ہاتھ شریف نال چکی گیڑ دیا حضرت علی المشکل کشاد کئی چاہیا مہینہ مہینہ نہیں سی بلدا کھجور کھا کے پانی پی لینا یا کھجور دی گٹک چوس کے تو پانی پی لینا لیکن اتنے تک حالات رہنے اتنے تک مشکل رہی ہے حضرت علی دے یعنی آپ اختیار پسند فرمایا نا فقیر زندگی مسکینی زندگی پسند فرمائی جس طرح نبی پاک مسکینی دی زندگی پسند فرمائی ہاں جی آپ تے فقر تے مسکینی مسلط نہیں کیتی ہاں جی کی بخاری شریف ہی نہیں اللہ پاک فرمایا تسا چاہو تے نال تہو پہاڑ تے پہاڑ سونا بن کے چلن سونے بن کے سونے دے پہاڑ بن کے نال ٹرن لیکن نبی پاک پسند نہیں فرمایا مسکینی پسند فرمائی فرمائی ہاں۔ گزارے زندگی پسند ایک کسی ابھی عرض کر تھوڑے جسم تے نشان پایا گئے وہاں موٹے رسیاں والی میں آپ فرمایا انہاں واسطے تو فلانے بادشاہ ایران والے جڑے نے وہ سوندے نے نرم بستر آپ فرمایا واسطے جنت ہوئے انہاں واسطے دنیا بھی اچھا نہیں ہے سبحان تو گزارا ہوں اے حضرت علی جڑا آپ گزارا پسند فرمایا ہاں جی ورنہ جی نگاہ اگے لوکاں نو مالا مال کر دیندی سی انہاں انہاں انہاں اپنے کول کتنی طاقت ہوے گی لوکاں وچ اللہ تعالی دے بہت یعنی اللہ تعالی نے بیان نہیں ہو سکتا اللہ تعالی انہاں انہاں دے دے ناواں جتنیاں برکتاں رکھیاں نے جناب نگاہاں جتنیاں برکتاں رکھیاں برکت مسئلہ حتا کہ ہن لوگ انکار تے کردے نے نے کہ نہ اے دا جما ویکھیا جماعتاں جڑیاں رائے بنا دیا جنگی جی۔ دیکھیں کدے جی۔ اتنے بھی ویکسر مسکی بولو نا جی، تھوڑے آدھے چپ کیوں کر گئے کیتا دوسرا ہوں او مسکینی سی نا حضرت علی المرتضی دی پسند فرمائی ہے ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹ, ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਖਿਟਕਾਂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਯਾਨੀ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਸੇ ਉੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਵਣਗੇ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੇਬਲ ਰੱਖਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਬਲੀਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਲੈਣ ਤਸ਼ਰੀਫ